دوسری سند سیدنا مالک بن حبیرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اس کے ساتھی کو فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم اذان دینا پھر اقامت کہنا اور جو تم میں بڑا ہو وہ جماعت کروائے گا خالد کہتے ہیں میں نے ابو قلابہ سے کہا قرت کی بنا پر امام بنانے کا مسئلہ کہاں گیا انہوں نے کہا بے شک وہ دونوں قرت اور باقی علم میں قریب قریب تھے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے حدیث نمبر پچیس سو اڑتیس مسند احمد